الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام والسلام والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الله الرحمن الرحيم الصلاة الصلاة عليك عليك يا يا يا يا رسول وعلى وعلى آلك آلك وصحابك وصحابك حبيب نبي نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اللہ تعالی کی غیبی مخلوق جنات سے متعلق فی زمانہ علم دین کی کمی اور سنت و بھرے مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے اکثر مسلمان جنات کے بارے میں درست معلومات سے محروم ہیں مثلا جنات کون ہیں یہ کیا کھاتے ہیں کس چیز سے پیدا کیے گئے یہ کہاں رہتے ہیں یہ کون کون سے کام کرتے ہیں کیا انہیں بھی موت آتی ہے کیا یہ انسان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں کیا یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج کل لوگوں کی جنات سے متعلق ناقص اور محدود معلومات کا ذریعہ مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی جنات کی ڈراؤنی کہانیاں ہوتی ہیں ان کہانیوں میں جنات کو انتہائی خوفناک اور ظالم مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے نتیجتاً انہیں پڑھنے والے دلوں میں جنات کا اتنا خوف بٹھا لیتے ہیں کہ جنات کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماض اللہ جنات کی یا تو وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا پھر انہیں انسان کا وہم قرار دیتے ہیں تو مدن چیلن پر قوم جنات کے نام سے جاری ہونے والا یہ سلسلہ اس مقصد کے تحت شروع کیا گیا ہے تاکہ قوم جنات سے متعلق جامع ترین معلومات آپ تک پہنچائی جا سکے میری میٹھی میٹھی اسلام بھائی اس کی ضرورت اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جیسے میں نے ایک آپ کو عرض کیا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جنات کے وجود کو یا تو تسلیم نہیں کرتا یا پھر کسی بدی کی قوت کا نام کو شیطان اس طرح نام دے دیتے ہیں اور یہ کس قدر تشویش والی بات ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جیسے جنات کے وجود کا جو معاملہ ہے وہ تو قرآن و مجید قرآن مجید و احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے اور جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں عام انسان کا کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن یہ کر لیتے ہیں جبکہ اس کے وجود کے انکار کرنے والے کے لیے ناداقسیت کی بنا پر تو آج کل لوگ اس کا انکار کر دیتے کہ یار جن کو ہے ہی نہیں یہ تو وہمی باتیں ہیں تو اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی اپنی مائع تعریف بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو نام کی بنا پر یا تو جنات کے وجود کا انکار کر دے کہ جنات تو ہوتے ہی نہیں ہے یا پھر کسی بدی کی قوت کو کہیں گے بھائی جن ہے یا شیطان ہے یہ تو کفر ہے تو اس سے آپ نے اندازہ لگا سکتے کہ مدنی چینل پر شروع ہونے والا یہ قوم جنات نامی سلسلہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں فی زمانہ حالات کیا ہی ناگفتہ دہ ہے لوگوں کو معلومات کی بے انتہا کمی ہے اس کی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ شریر جنات مختلف روپ میں آ کر مسلمانوں کو ستاتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو انسانی جسم میں ظاہر ہو کر خود کو کسی بزرگ کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے لوگوں کے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں بیماریوں کا علاج بھی بتاتے ہیں اور آج کل اس کو مطلب ہے کہ حاضری کا نام دیا جاتا ہے کہ فلاں کو مطلب ہے کہ حاضری آئی اور ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ اس کا سلسلہ ہے بعض مقامات پر مرد یا عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے حتیٰ کہ معذ اللہ غوث پاک کی سواری آنے کا بھی دعویٰ ہے مثلا حاضری میں مبتلا عورت اس طرح ہم کلام ہوتی ہے کہ ہم غوث پاک ہیں ہم سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پھر مجمع میں لوگ سوالات کرتے ہیں اور وہ جوابات دیے جاتے ہیں علاج تجویز ہوتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ بزرگان دین جنہوں نے عمر بھر پردے کی تعلیم دی اب وہ باد وفات کس طرح ممکن ہے کہ بے پردہ عورتوں کے جسم میں داخل ہو کر تماشا دکھائیں تو پتہ چلا کہ یہ جو حاضریوں کا سلسلہ ہے یہ مطلب کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ کے تجربے میں آیا ہوا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب پر ایک بابا کی سواری آتی اور وہ بابا آپ کے بارے میں بہت حسن عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بابا بہت سے لوگوں کو جمع بھی کرتے ہیں اگر آپ بھی کبھی چلیے تو امیر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے ان حاضریوں کا راز اچھی طرح معلوم تھا خیر میں وہاں گیا بابا نے وہاں بڑی رونق جمع رکھی تھی خوب دروت فانی اور محفل میلاد کے سلسلے تھے جس کی وجہ سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی کوئی بزرگ ہے جبھی تو نیکیاں کروا رہے ہیں بابا کی حاضری کا وقت نہیں تھا جب امیر سے فرما نے میں جب پہنچا وہاں پر تو اس وقت بابا کی حاضری کا وقت نہیں تھا مگر مجھ پر چونکہ خصوصی نظریں گرم تھی اس لیے جن صاحب پر سواری آتی تھی وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے بابا کی تشریف آوری کا انداز بھی خوب تھا جن صاحب پر سواری آتی تھی انہوں نے ایک دم اپنا بدن تھرکانا اور پھڑکانا شروع کر دیا چہرہ عجیب ڈراؤنا ہو گیا عجیب عجیب آوازیں نکلنے شروع ہو گئی کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی وہاں پر موجود ہو تو شاید وہ یہ تجلیات دیکھ کر شاید چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے یا پھر سر پر پیر رکھ کے بھاگ کھڑا ہو خیر میں ہمت کر کے بیٹھا رہا جب بابا کی سواری مسلط ہو چکی تو بابا نے اپنا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ ہم بغداد شریف سے آئے اور جناب غوث اعظم کے قدموں میں ہمارا مزار ہے میں نے پوچھا کہ آپ انسان ہیں یا جن تو کہا بشر یعنی انسان انہوں نے اپنے آپ کو عربی السان بزرگ ظاہر کیا لیکن حالت یہ تھی کہ دو تین بار ایک عربی دعا پڑھی اور مجھے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی دعا تو میں بھول گیا ہوں مگر یہ اچھی طرح یاد رہ گیا کہ وہ مجھے اغسینی کو بار بار اکسینی کہتے تھے یعنی کہ وہ خود کو کہتے تھے کہ میں عربی مطلب بولنے والا میری زبان جو عربی ہے اور میں بزرگ جو ہوں وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میرا مزار ہے اور جب وہ عربی بولتے تھے تو عربی میں مطلب ہے کہ کو کو یعنی اس کا تلفظ درست نہیں بول پا رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں عربی ہوں برحال امیر عزیز سے فرماتے ہیں کہ اختتام پر میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ان صاحب کی وساطت سے نہیں تنہا کبھی تشریف لائیں پھر بات ہوگی تو انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ ہم آئیں گے ہم آئیں گے میں نے کہا آپ کب تشریف لائیں گے تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم آئیں گے ہم آئیں گے کہتے ہوئے وہ مطلب ہے کہ تشریف لگے اور رخصت کا انداز بھی بڑا نرالا تھا یعنی ان صاحب نے کچھ جھٹکے لیے اور پھر مطلب ہے کہ نارمل ہو گئے پھر جب کمرے سے میں باہر آیا تو مجھ سے لوگوں نے رائے دریافت کی میں نے کی کہ بھائی یہ ایک جن تھا اور جاہل اور جھوٹا تھا یعنی وہ بزرگ نہیں تھے بلکہ اس پر کوئی جن آیا ہوا تھا جو کہ انتہائی جاہل تھا اور جھوٹا بھی تھا برحال جو مسلمان بزرگوں کی سواری کے دعوے کرتے ہیں بعض اوقات وہ تو بےچارے بے قصور ہوتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اصل میں ان پر ہوتا ہے جن مسلط اور وہ جن بزرگ اور بابا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ مطلب اتنا عام ہے کہ آپ شاید جو میری بات سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے کہ وہ فلاں کے گھر میں ہمارے چچا کے اندر مطلب جو ہمارے چچی ہے ان کو مطلب ہے کہ حاضری آتی ہے اور فلاں بزرگ آتے اور مطلب ہے کہ آپ بھی شاید بیٹھ کر کبھی خدا ان سے بیٹھ کر سوالات کیے اور بات چیت وغیرہ کی ہو تو اس طرح تقریباً آج کل گھروں کے آس پاس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں عورت یا مرد پر فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ جو مدنی چینل کے لیے شروع کیا گیا مدنی چینل کے ذریعے شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں صحیح معلومات حاصل ہوں تاکہ وہ گمراہیت سے بچ سکے اب یہ جو سلسلہ ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو جو بھلے آپ جن کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو مطلب ہے کہ نماز کی روزے کی دعوت دیتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں افراد وظائف کے مشورے دیتے ہیں پھر وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جس طرح بعض انسانوں کو بھیڑ کرنے میں مزہ آتا ہے لطف ملتا ہے اسی طرح بعض جنات کو بھی مجمع کرنے میں مزہ آتا ہے اب وہ نیکی کے کام بتا کر لوگوں کی بھیڑ جماتے ہیں تفسیر فتح العزیز میں کہ منافق جنات اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے اپنی تعظیم و تکریم کرواتے اور اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے لوگوں کی خرابی کے در پہ رہتے بعض مقامات پر بزرگ کی حاضری کا دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ حاضرات میں براہ راست جن ہی کلام کرتا ہے اور لوگ ان سے سوالات پوچھتے اور جناد جوابات دیتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے سہ بھائیوں آپ دیکھیے کہ مدنی چینل پر شروع ہونے والا سلسلہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو سوالات کرتے ہیں مستقبل کی باتیں پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت مولانا احمد رضان خان علیہ رحمت الرحمان کا سنی آپ فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مقدمے میں کیا ہوگا فلا کام کا انجام کیا ہوگا یہ پوچھنا حرام ہے مزید فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو یہ کفر ہے تو میرے میٹھے میٹھے سہ بھائیوں اپنا اندازہ لگایا کہ کس طرح مطلب ہے کہ لوگوں کے آج کل دینی ماحول سے دوری کے باعث اس طرح کے معاملات رہتے ہیں جا جا کے لوگ سوالات کرتے ہیں اور پھر مطلب ہے کہ ان کے بتائی ہوئی باتوں پر ایسا یقین کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات بتا دے کہ فلاں تمہارے رشتہ دار نے تم پر کوئی معاملہ کرا دیا تو ان سے جا کے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں تو میری اسلام بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ نے سنا کہ جو کوئی اس طرح جس پر سواری آتی ہے چاہے وہ بزرگ کا نام لے ایک تو وہ بزرگ نہیں ہوتے ہوتے جنات ہیں اب ان جنات سے بھی اگر پتا بھی چل کے چلو جنات ہے بزرگ نہیں مانتے جنات ہی مانتے ہیں اور جنات ماننے کے باوجود اس سے سوالات کرتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھتے ہیں اور مطلب مقدمے کا کیا ہوگا مستقبل کی باتیں اگر ویسے ہی اپنے کی تو تو یہ حرام ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی نے ذہن رکھ لیا کہ یہ غیب کی بات جانتا ہے یہ جن تو غیب کی بات بتا دے گا تو اس طرح کا اعتقاد اگر ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھے کہ کسی کے ذہن میں سب طرح کہ ایسے معاملہ جب آتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں یار یعنی یہ مطلب ہے کہ یہ آخر سوال کا جواب کیسے دے دیتے ہیں کئی باتیں ایسی ہوتی جو مطلب ہے کہ درست اطلاع دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مثلا آپ کو دس سال قبل سخت بخار آ گیا تھا یا آپ پندرہ سال قبل قبرستان میں گئے تھے اور قبرستان میں ڈر گئے تھے یا آپ کے بچے کے سر پر چوٹ آ گئی تھی گزشتہ حالات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں وہ حاضری کا جن آپ کے حمزات سے پوچھ لیتا ہے تو حمزات کے ذریعے ملی ہوئی اطلاع کو علم غیب نہیں کہتے ہر شخص کے ساتھ ایک حمزات بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ کافر جن ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں دیکھتا رہتا ہے تو وہ جو جن ہوتا ہے وہ مطلب آپ کے حمزات سے مثال جس کے بارے میں پوچھا گیا اس کے ساتھ حمزات تو ہے اب جو حمزاد ہے اور وہ بھی جن ہے اور وہ بھی کافر جن ہے تو وہ جو سامنے جن ہے وہ اس کافر جن سے جو ہمزاد ہے اس سے معلومات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ چونکہ ساری باتیں ساتھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اس کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ اس طرح بتاتا رہتا ہے تو اس طرح بتانے سے معلومات کرنے سے مطلب ہے کہ انسان اس پر نہ جائے بلکہ مطلب اس کو ذہن رکھے کہ آخر شریعت کس معاملے کے تحت کیا مطلب ہے کہ بتاتی جو شریعت کا حکم ہوگا ہمیں اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ حمزاد جو ہے ازقش شیاطین ہے وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ مطلق کافر ملعون آبادی ہے سوا اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا تھا صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم میں کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتہ نہ لوگوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول عزب و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب دیکھیں آپ کو آج سمجھ لیں پہلا مطلب ہے کہ قوم جنات کا سلسلہ ہے اور ابھی تو ابتدا ہوئی ہے جنات کے بارے میں بتانے کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا لیکن آپ نے ابھی جو کچھ سنا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اس کی کس قدر ضرورت تھی اور کس قدر اہمیت ہے تو الحمد مدنی چینل پر جو یہ قوم جنات نامی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس میں آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بے شمار اس میں ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو شاید پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیں کہ قوم جنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو کہ اس طرح کی معلومات جو پیش کی گئی یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور یہ کس دن پیدا ہوئے آپ کی معلومات کے لیے انشاءاللہ یہ چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ شار بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمت اللہ غنی لکھتے ہیں لغت میں جن کے معنی ہے ستر اور خفا یعنی چھپا ہوا اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے کہ ترجمہ ایک کنظور ایمان کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزونی من اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے یعنی لپٹ سے شار بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد علی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ کے شعلے سے اور سیدنا آدم علا نبی علیہ والے السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کی اصل جو ہے نا وہ آگ ہے جیسا کہ انسان کی اصل مٹی ہے تو قرآن پاک میں حکایت کردہ ابلیس کا قول خلق تنی من النار تو نے مجھے آگ سے بنایا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کی اصل جو ہے وہ آگ ہے اب یہ بھی سن لیجئے کہ جنات کس دن پیدا ہو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں حضرت سیدنا ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن یعنی بدھ کے دن جو ہے فرشتوں کو پیدا فرمایا جنات کو جمعرات کے دن اور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور یہ بھی آپ کی معلومات کی ریاض کر دوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے آسمان کو زمین سے پہلے سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے دن کو رات سے پہلے دریا کو خشکی سے پہلے فرشتوں کو جنوں سے پہلے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نرک کو مادہ سے پہلے پیدا فرمائے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ یہ بھی سنیے کہ زمین پر انسان سے پہلے کون سی مخلوق آباد تھی اور ابلیس کا تعلق کس قوم سے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علا نبینا علیہ صلاح السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خوریزی کی جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وطیرہ بنا لیا تو اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا یعنی کہ شیاطین اور جنات جو یہ لشکر کے طور پر یہ رہا کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے زمین کے اوپر تو زمین پر ان کو جو سمندر کے اندر جزیرے ہوتے ہیں ان کی طرف دھکیل دیا گیا تو یہ بھی ہے کہ جنات زیادہ تر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جزیروں کی طرف پہاڑوں کی طرف انشاءاللہ آگے اس کی معلومات ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہے یہ کہاں رہتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء آپ کی معلومات کے لیے انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر قوم جنات کے سلسلے میں بتایا جاتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابلیس یہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فسا جدو اللہ ابلیس کان من الجن ترجمہ کمزور ایمان تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم جن سے تھا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ شیاطین جنات ہی کی نافرمان قسم کا نام ہے جو ابلیس کی اولاد سے ہے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے بہت سے لوگ ابلیس کو مطلب ہے کہ فرشتہ سمجھتے ہیں ایسا بھی نہیں بلکہ ابلیس جو ہے یہ قوم جنات میں سے اسی طرح یاد رکھیں میٹھے میٹھے سے بھائیوں کہ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ نبینہ علیہ صلاحت السلام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے اسی طرح میٹھی میٹھی سمے جنات کی یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح انسان کے یہاں اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہے اس طرح جنات کی یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے ان کی نسل چلتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی نے جنوں کو بعض ایسی غیر معمولی اوساف عطا کیے ہیں جو انسان میں عموماً نہیں پائے جاتے جس کے بارے میں بے شمار روایت ملتی ہیں کہ جس کے بارے میں طاقت وغیرہ ان کی کس قدر ہوا کرتی تھی تو مختلف یہ کام کیا کرتے تھے جنات کے مختلف کام لیے جاتے تھے جنات سے جیسا کہ حضرت ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے ہیں اور انہوں نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ صلاۃ السلام کے لیے پانی پر محل بنائے یعنی ان کا مطلب ایسا اللہ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے پانی کے اوپر محل بنائے جب حضرت سلیمان اعلیٰ نبینہ علیہ صلاۃ السلام نے انہیں حکم دیا کہ انہیں گرا دو جو پانی پر تم نے محل بنائے گرا دو مگر تمہارے ہاتھ انہیں نہ چھوئیں یعنی کہ وہ جو محل ہے اس طرح گرے کہ جنہوں سے کہا کہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں چھوئے اور گر بھی جائیں تو ان جنوں نے اس پر گوپیا یعنی رسی کا بنا ہوا آلہ جس میں پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر مارتے تھے تو پتھر پھینکنے سے یہاں تک کہ وہ وہ مار مار مار مار کے کے محل دیگر ہاتھ لگائے گرا دیے اس طریقہ کار کا فائدہ انسانوں کو بھی ملا اور جیسے کہ آج کل اس طرح کی چیز بھی مطلب ہے کہ استعمال کی جاتی ہے یہ جنوں کا ہی کام ہے کہ ہمیں جو کوڑے نا کوڑے تو کوڑے مارے جاتے ہیں یہ کوڑے بھی مطلب ہے کہ اسی انداز سے دیکھنے کو ملے اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علا نبین علیہ سلاۃ السلام جنہوں کو لکڑیوں سے مارا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیتے تھے جنہوں عرض کی کے کیا آپ چاہتے کہ ہمیں سزا تو دیں مگر ہمارے آزدہ نہ توڑیں اور میں ہاں تو انہوں نے آپ کو چابک کے بارے میں بتایا اس طرح یہ چیز رائج ہوئی اور آج کوڑا اور چابک مطلب ہے کہ ہمارے سامنے اس میں بہت اسی طرح میٹھی میٹھی بھائیوں جنات سے متعلق آپ یقیناً یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ جنات کی تعداد کتنی ہے یہ آخر جو جنات ہوتے ہیں تو یہ جن آخر کے دو ہیں پانچ ہیں چھ ہیں آخر دنیا کے اندر جنات کی تعداد کتنی ہے تو چلیے یہ بھی سن لیجیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے اس قدر مطلب ہے کہ جنات یہ پائے جاتے ہیں اور حضرت سیدنا امرو بکالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کے یہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد جو ہے نا وہ نو گنا ہے اتنے زیادہ جنات ہیں اور اس میں آپ غور کریں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس قدر جنات ہونے کے باوجود آپ اگر جنات کے کسی پر اثرات کے معاملات جنات کو تنگ کرنے کے معاملات تو ملیں گے تو اکے دکے نظر آتے ہیں ورنہ دیکھا جائے تو یہ طاقت میں بھی زیادہ نظر بھی نہیں آتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کے شر سے بچا رکھا ہے بہت کم کیسز ایسے آتے ہیں اور الحمد للہ وہ بھی مطلب ہے کہ اگر صحیح انداز سے ڈیل کی جائے تو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے سے بھائی آپ شاید یہ سوچتے ہو کہ ہم تو دنیا بھر کی چیزیں جو جو پسند آتا ہے کھاتے رہتے ہیں ہے جنات بھی مطلب ہے کہ اس طرح ہر چیز کھاتے ہیں چلے آپ کو یہ بھی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ جنات کیا کیا کھاتے ہیں جنات کی کھانے کی چیزیں کیا ہے ورنہ ہمارے یہاں تو مشہور یہ نا کہ وہ شاید سفید چیز کھاتے ہوں گے کہ فلاں کو اگر کوئی معاملہ نظر آئے جنات کے اثرات ظاہر محسوس ہوں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر بیٹھنے اس نے سفید کھیر کھا لی تھی یا اس نے برفی کھائی تھی سفید چیزیں لے کے نکلنا نہیں چاہیے کہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے جنات حاوی ہو جاتے ہیں اب جنات واقعی کیا سفید چیز کو پسند کرتے ہیں جنات کھاتے کیا ہیں تو اس کی معلومات کے لیے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں لیکن ہڈی ہڈی اور لید مت لانا میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دی جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے کہ جنوں کا ایک وفد آیا وہ بہت نیک جن تھے انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ جس ہڈی اور لیت کے پاس سے گزرے اسی پر وہ اپنی غذا موجود پائیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک اس کے بعد وہ لوٹ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بارے میں پوچھا تو عرض کی تو فرمایا یہ ایک جن تھا جس سے مجھ سے جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے اصل میں ہوتا ہے کیا کہ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے اور جس لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے اس لیے کسی کو میری وسوسا ہے یار گوبر تو ناپاک ہے اور یہ مطلب ہے کہ اس کو کھانے کا کیسے تو یہ اس کا کھانا جنات کے لیے کیسے جائز ہے کیونکہ ماہیت بدلنے سے یعنی کہ ماہیت بدل گئی کہ وہ مطلب جب کھاتے ہیں تو اس وقت وہ مطلب ہے کہ پھل کی صورت اختیار کر جاتا ہے ہڈی ہوتی ہے تو اس پر مطلب گوشت آ جاتا ہے اور جو لید ہوتی ہے گوبر ہوتا ہے وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے تو گوبر تو ناپاک بظاہر ہے لیکن چونکہ اس کی حیت بدل گئی ماہیت بدل گئی تو اب وہ ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے کہ ماہیت بدلنے سے ناپا چیز پاک ہو جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے مختصر وقت میں قوم جنات سے متعلق اہم باتیں سنی یقیناً آپ اس پر مخلوق کے متعلق مزید جاننا چاہیں گے ان شاء اللہ آپ کو آئندہ قسطوں میں جو بھی جس وقت پیش کی گئی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ جنات کہاں رہتے ہیں کیا تمام مسلمانوں کی چھتوں پر بھی مسلمان جنات رہتے ہیں جنات کے مختلف رہنے کے ٹھکانے جنات کی اقسام کتنی ہے کیا خیال ہے آپ آئندہ بھی اس قوم جنات والے سلسلے میں مدنی چینل کے پروگرام میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ ڈریں گے تو نہیں ٹھیک ہے نا تو ان چونکہ اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو آپ اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اتنی اہم معلومات قوم جنات کے بارے میں اتنے مختصر وقت میں ملی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کے دیگر افراد کو بھی اس کی دعوت پیش کریں کیونکہ قوم جنات کے بارے میں ہر شخص چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا چاہے جوان ہو چاہے عورت ہو یا مرد ہر ایک خواہش ہوتی ہے کہ قوم جنات کے بارے میں معلومات ہو تو انشاءاللہ ابھی تو یہ مختصر سی مطلب ابتدائی معلومات آپ کو پیش کی گئی ہیں اگر اس سلسلے میں آپ برابر بیٹھیں گے شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت اہم معلومات ہوگی آپ دیگر اپنے دیگر جو بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اب ہم تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس قوم جنات کے پروگرام میں مدنی چینل پر ضرور شکر فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریف جنات کے ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم